حضرت عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کپڑا چورا لیا اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کپڑے والے آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کپڑا اس کو معاف ہے آپ نے فرمایا اس وقت سے پہلے کیوں نہ معاف کیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوراسی